لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو